تحریک ناموس رسالت کے خفیہ قائد چھپے ہوئے قائد حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب دیگر اکابرین معزز علماء کرام شمع رسالت کے دیوانوں پروانوں اور مستانوں عام سی باتیں اگرچہ وہ باتیں عام سی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا قادیانی عام طور پہ جس حوالہ سے دھوکہ دیتے ہیں نمبر ایک جب قادیانیوں سے آپ کی ملاقات ہوگی کبھی قادیانیوں سے ان سانپوں اور بچھوؤں سے آپ کا واسطہ پڑے گا تو یہ آپ سے کبھی بھی پہلی فرصت اور ملاقات میں نہیں کہیں گے کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں بلکہ یہ کہیں گے ہم پیر مانتے ہیں ہم مہدی مانتے ہیں ہم مسیح مانتے ہیں مختلف طرح سے امت مسلمہ کو دھوکہ دینا چاہیں گے لیکن یاد رکھیے آپ قادیانیت کے فتنے سے کبھی بھی دھوکہ مت کھائیے اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاد و سلام کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے اور مرزا غلام قادیانی اس کا نام غلام احمد قادیانی ہے نام اس کا نہیں ملتا اس کو کیسے مان لیا جائے کہ یہ عیسیٰ ہے نمبر دو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام اللہ کا قرآن مریم بتاتا ہے مرزا قادیانی کی ماں کا نام شراغ بی بی عرف گسیٹی ہے کیسے مان لیا جائے کہ مرزا غلام قادیانی عیسیٰ ابن مریم ہے یہ مسیح اور عیسیٰ ہے ابھی پچھلے خوشاب کے اندر ایک قادیانی سے بات ہوئی وہاں ہم نے کہا اس سے کہ تم کہتے ہو مرزا غلام قادیانی مسیح اور عیسیٰ ہے میں نے کہا نام نہیں ملتا ماں کا نام نہیں ملتا اور مقدی مکائیے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام تم بتا دو مرزا قادیانی کو عیسیٰ اور مسیح ماننے کے لیے میں تیار ہو جاتا ہوں لیکن پوری دنیا قادیانیت کو چیلنج ہے پاکستان کے اندر یہ امریکہ اور برطانیہ کے رہنے والے یہ چوہے یہ جاسوس یہاں سے لے کر برطانیہ کے اندر رہنے والا مرزا مسرور تک جتنے دنیا قادیانیت کے یہ چوہے چمچے چیلے اور کڑچے ہیں ان تمام کو چیلنج ہے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام تم بتا دو مرزا قادیانی کو مسیح ماننے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ان کے والد تھے ہی نہیں نام کہاں سے بتائیں میں نے کہا تو مرزا قادیانی کے باپ کا نام کہنے لگا مرزا غلام مرتضی میں نے کہا وہاں عیسیٰ کا باپ ہے ہی کوئی نہیں اور یہاں تم مرزا قادیانی کو مسیح بنا کر پیش کرتے ہو اس کو مسیح وہ مانے جو پاگل ہو عیسیٰ علیہ السلام کا والد کوئی نہیں اور یہاں مرزا قادیانی کا ساڑھے پانچ چھ فٹ کا چنگا بڑا پیو موجود ہے مرزا قادیانی کو عیسیٰ اور مسیح وہ مانے جو پاگل ہے کوئی مند مرزا قادیانی کو مسیح ماننے کے لیے تیار ہے مرزا قادیانی کو مسیح ماننے کے لیے تیار ہے میں نے کہا عیسیٰ علیہ تو سلام تو جب وفات پائیں گے روزہ پاک کے اندر دفن کیے جائیں گے یدفن مائی قبری روزہ پاک کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا میں نے کہا مرزا قادیانی کہاں مرا کہاں دفنایا گیا کہنے لگا لاہور کے اندر مرا اور یہاں سے مال گاڑی کے اندر جس کے اندر گائے بھینسیں اور کھوتے کھرگے رکھ کر لے جائے جاتے ہیں مال گاڑی کے اندر اس کی لاش کو لاد کے قادیان کے اندر قادیانیوں کے مر گھٹ لے جایا گیا وہاں دفنایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو یدفنو مائی قبری حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے روزہ پاک میں دفن کیا جائے گا اور مرزا قادیانی قادیان کے مر گھٹ میں دفنایا گیا معلوم ہوا مرزا قادیانی جو مرضی ہو جائے مسیح اور عیسیٰ عیسیٰ اور مسیح نہیں ہو سکتا ہے مادی کے نام سے دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو مرزا صاحب کو مادی مانتے ہیں یاد رکھیے مادی کا نام مہدی نہیں ہے مادی کا نام محمد ہے بولیے مادی کا نام کیا ہے مادی کا نام کیا ہوگا ہم مادی کے منکر نہیں ہیں ہم مادی کے انتظار میں ہیں کون کہتا ہے ہم مادی کے منکر ہیں ہم خود مادی کے انتظار میں ہیں لیکن سچا مہدی جیلی اور ڈپلیکیٹ قسم کے مادی ہم ان کو مہدی ماننے کے لیے تیار ہیں بولیے بولیے ان کو مادی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مادی کا نام محمد ہوگا باپ کا نام عبداللہ ہوگا والدہ کا نام اگرچہ حدیث پاک میں آمینہ نہیں لیکن حضرت شاہ رفیع الدین رحم اللہ فرما رہے والدہ کا نام آمینہ ہوگا جو حضور کے والد کا نام حضور کریم علیہ السلام کی والدہ کا نام سید خاندان سے تعلق رکھنے والے اور مرزا قادیانی کا اپنا نام محمد ہے نہیں غلام احمد قادیانی ہے باپ کا نام عبداللہ ہے نہیں غلام مرتضی ہے ماں کا نام آمینہ ہے نہیں شراب بی بی عرف گشیٹی ہے نام نہیں ملتا باپ کا نام نہیں ملتا ماں کا نام نہیں ملتا قوم نہیں ملتی ہے ہم کیسے مان لیں کہ مرزا قادیانی مہدی اور مسیح ہے کیا خیال ہے مرزا قادیانی مسیح ہو سکتا ہے مرزا قادیانی مہدی ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ حضرت مہدی حضور کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق بیت المقدس میں دفنائے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھیں گے بیت المقدس میں دفنائے جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام روزہ پاک میں دفنائے جائیں گے ایک مرزائی سے میں نے پوچھا مرزا قادیانی تو وہاں قادیانیوں کے مر گھٹ میں دفنایا گیا کہنے لگا اگرچہ دفنایا اتھے گیا ہے لیکن وچوں وچوں دی مرزا صاحب روزہ پاک بھی پہنچ گئے بیت المقدس بھی پہنچ گئے میں کہ نبی کے چوہا دا پٹھا لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کے پاس دلائل ہیں کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس ڈٹ جاؤ یہ چار پانچ دلیلیں بھی اگر یاد رکھیں آپ سکول میں ہوں کالج میں ہوں یونیورسٹی میں ہو ڈٹ جائیے اپنے کاد اور مشن پر اللہ کا قرآن بتاتا ہے عیسیٰ کا نام بتاتا ہے والدہ کا نام بتاتا ہے ان کا تعارف کرا ہم کسی جعلی آدمی کو مسیح اور مادی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیا خیال ہے اس کانفرنس سے جانے کے بعد قادیانیت کا تعاقب کریں گے انشاءاللہ حضور کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کا بریرہ لہرائیں گے انشاءاللہ اور امریکہ اور برطانیہ تک کے گستاخوں کو بتائیں گے انشاءاللہ ہم اگر اپنے نبی کے لیے جینا جانتے ہیں تو نبی کے لیے مرنا بھی نبی کے لیے مرنا بھی حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا تھا خلیفہ ہارون الرشید نے کہ حضرت جی اگر نبی کی توہین ہو امت کو کیا کرنا چاہیے حضرت امام مالک نے شارٹ کٹ دو لفظوں کے اندر بات ختم کر دی تھی حضرت مولانا ادریس اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ کے اندر آج بھی امام مالک کا فتویٰ موجود ہے ما الامت بعد شتم میں نبی کی توہین کے بعد امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ایک ارب ساٹھ کروڑ مسلمان سارے کٹ جائے مر جائے محمد کریم کی عزت ناموس کا تحفظ ہونا چاہیے